اللہ کا حکم آن پہنچا ہے لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا برتر ہے